قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل پر اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ ہو جاؤ جو کچھ آپ کی جانب اے نبی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے اکثر کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوئیے مسلمان یہودی ستارہ پرست نصرانی کوئی بھی ہو جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ایماندار بننے کی شرط اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کسی دین پر نہیں جب تک کہ اپنی کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر ایمان نہ لائیں یعنی قرآن مجید پر لیکن ان کی حالت تو یہ ہے کہ جوں جوں قرآن اترتا ہے تو تو یہ سرکشی اور کفر میں بڑھتے جاتے ہیں بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی طرف سے حسرت و افسوس کر کے کیوں اپنی جان میں گھن لگاتے ہیں صابی نصرانیوں اور مجوسیوں کی بے دین جماعت کو کہتے ہیں اور صرف مجوسیوں کو بھی اور یہ ایک گروہ تھا یہود نصرانیوں دونوں میں سے مثل مجوسیوں کے قطع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ زبور پڑھتے تھے غیر قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے تھے اور فرشتوں کو پوجتے تھے وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے تھے کسی شریعت پر عامل نہ تھے ان میں کفر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی یہ عراق کے متصل آباد تھے بکوسی کہے جاتے تھے نبیوں کو مانتے تھے ہر سال تیس روزے رکھتے تھے اور یمن کی طرف منہ کرتے دن بھر میں پانچ نمازیں بھی پڑھتے تھے اس کے سوا اور قول بھی ہیں چونکہ پہلے دو جملوں کے بعد ان کا ذکر آیا تھا اس لیے رفع کے ساتھ عطف ڈالا ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن و امان والے بے ڈر بے خوف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر سچا ایمان رکھیں اور نیک عمل کریں اور یہ ناممکن ہے جب تک اس آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو جو کہ تمام جنوں انس کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں بس رسول اللہ پر ایمان لانے والے آنے والی زندگی کے خطرات سے بے خوف ہیں اور یہاں چھوڑ جانے والی دنیاوی چیزوں کی انہیں کوئی تمنا اور حسرت نہیں سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس جملے کے مفصل معنی بیان کر دیے گئے ہیں